یہ مسلمان سنبھلے گا یہ مٹی سونا اگلے گی یہ چرخ گوہر برسائے گا ہر ایک نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا یہ صدام کلیجہ تھامے گا اور بش کا سر چکرائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا اب یہ سنیے کیا تیرو کما کیا نو کے سنا کیا گرزے گراں کیا تیغ ددم کیا ٹینک اور کیسے میزائل کیا راکٹ کیسے ایٹم بم سامان حویس ازباب ستم کلنٹن کی زبان رشدی کا قلم انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں یہ سنم انسان کی صورت میں یہ سنم کھل جائے گا ہر ایک ظالم کا بھرم جب جب پردہ وہ سرکائے گا گا آنے والا آئے <clears throat> ٹوٹے گا تلس میں لالو گوہر ٹوٹے گا تلس میں لالو گوہر پھوٹے گا مقدر ڈالر کا نیزوں کی چمک نیزوں کی چمک بجھ جائے گی اڑ جائے گا پانی خنجر کا اے اہل جفا کیوں کرتے ہو یوں فوج اور لشکر کا تم مرحب و انتر کے بیٹے وہ لال ہے شیر داور کا تم مرحب و انتر کے بیٹے وہ لال ہے شیر داور کا زہرا کی دعا ہے سینہ سفر کون اس سے بھلا ٹکرائے گا بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ایک ہے ظلمات کی کالی راتوں کا رکھو گے نام سہر کب تک سنو پاکستان دشمن اسلام دشمن لوگوں ظلمات کی کالی راتوں کا رکھو گے نام سحر کب تک یہ نشر و اشاعت کے مرکز چھاپیں گے جھوٹی خبر کب تک یہ نشر و شاعت کے مرکز چھاپیں گے جھوٹی خبر کب تک ڈالیں گے حقائق پر پردہ الفاظ کے بازیگر کب تک یوں مسند علم پر بیٹھیں گے انسان نما پتھر یوں مسند علم پہ بیٹھیں گے انسان نما پتھر کب کب تک تک آخر باطل کا کا گلا دنیا میں شور مچائے گا ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے مقدر کس ہے جاگے گی غریبوں کی قسمت دن پلٹے گا مظلوموں کا کب تک یوں ہی استحصال کریں گے ظلم و ستم معذوروں کا کب تک یہ سیاست کی جوکیں چوسیں گی لہو مزدوروں کا ٹپکا ہے زمین پر جتنا لہو مظلوموں کا مجبوروں کا ابھرے گا شفق بن کر وہ لہو انگارے برسائے گا اس وقت فضائے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا اس وقت فضائے عالم میں بس ایک قلم لہرائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا جب آنے والا آئے گا بر محمد والے محمد صلوات اللہ